پہلو ہیں مدری پھول ہمیں چننے کو ملیں گے کہ ہمیں بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا آج الحمدللہ باب المدینہ کراچی کے ایک اور علاقے سے براہ راست کی نشریات لے کر مدری چینل کے ناظرین کے لیے ہم سب موجود ہیں آج ہم باب المدینہ کراچی کے علاقے صدی حسین آباد کی صدیق آباد کی نیمن مسجد میں موجود ہیں اور یہ پاک نوری اٹاری کابینہ کہلاتی ہے بابل مدینہ کراچی میں جیسے ہم نے پچھلے سلسلوں میں سنا کہ نو کابینات ہیں اس میں سے ایک کابینہ میں ہم یہاں موجود ہیں اور رات کے اس تحت کثیر تعداد میں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شریک ہیں یہ الحمدللہ للہ نیمن مسجد کے باہر کا جو احاطہ سا بنا ہوا ہے وہاں پر اسلامی بھائی رات کے اس وقت موجود ہیں اور الحمدللہ علاقے میں خوشی کا سما ہے کہ مدنی چینل کی مجلس یہاں آئی ہوئی ہے اور آج الحمدللہ یہ براہ راست سلسلہ ہم امید رکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک کے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے آپ دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ نیت کر لیجیے جو یہاں موجود ہیں وہ بھی نیت کر لیجیے کہ اول تا آخر توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کریں گے جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو رحمتوں کے نزول اور رحمتوں کی برسات میں نہانے کے لیے آپ سب سے اور مدنی چنے کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں شیطان نہیں چاہے گا کہ ہم پورا سلسلہ توجہ کے ساتھ سن سکیں بات چیت کرنے کا جی چاہے گا موبائل فون کا استعمال کرنے کا جی چاہے گا تو آپ یہ نیت کریں کہ ان تمام باتوں سے بچتے ہوئے توجہ کے ساتھ بلکہ ہو سکے تو دو زانو بیٹھ جائیں صحابہ کرام کا تذکرہ ہونے والا ہے بزرگوں کا تذکرہ ہونے والا جس طرح آپ ہی آپ میں بیٹھتے نا اس طرح بیٹھ جائیں جتنی دیر بیٹھ سکے ہاں، جلدی جلدی بیٹھ جائیں انشاءاللہ اچھی ادب کی تعظیم کی نیت سے تو انشاءاللہ یہ ادب سے بیٹھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اچھی نیتیں ہوں گی تو کیونکہ تلاوت بھی ہوگی نواز شریف بھی ہوگی مناقب بھی ہوں گے اور صحابہ کرام کی سیرتوں کا تذکرہ بھی ہوگا تو توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ تو سب بڑی برکتیں حاصل ہوں گی تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے کام کاج کو ذرا چھوڑ دیجیے اور توجہ کے ساتھ مدنی چینل کے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو جائیں ممکن ہو تو ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھ لیں بہت ساری باتیں ہوں گی بڑے پیارے پیارے مدنی پھول انشاءاللہ ہم سنیں گے سیکھیں گے تو ہو سکے تو انہیں نوٹ بھی کرتے چلے جائیے آج کن شخصیات اور کن ہمارے بزرگوں کا کن اثرات کا تذکرہ ہوگا تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ رسم معمول ہمارے سلسلے میں ناتواں اسلامی بھائی بلکہ آج ایک نہیں آج دو ناتواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنے کے ناظرین انہیں دیکھ رہے ہوں گے تو آج آپ بالکل نعتوں کی فرمائش کر سکتے ہیں نعتوں کے ساتھ ساتھ آپ حمد اور مناقب منقبت وغیرہ کی بھی آپ فرمائش کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ کچھ ہی دیر میں ہمیں روحانی علاج جو بتاتے ہیں اسلامی بھائی وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور یہاں کی کابینہ کے نگران بھی موجود ہیں ان سے بھی ہمیں انشاءاللہ یہاں کی کابینہ کے حوالے سے کچھ کارکردگی گی اور مدنی بہاریں لینی ہے کہ یہاں کس طرح دعوت اسلامی اپنی خدمات سے انجام دے رہی ہے الحمد ہمارے اس پیارے سے پنڈال کے اندر اس مکتب کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مدنی قافلہ مکتب اور مدنی انعامات مقبد بھی قائم ہے انشاءاللہ یہ کیوں قائم ہے ان سے ہمیں کیا فائدے حاصل کرنے ہیں دوران سلسلہ یہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھتے چلے جائیں گے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے کیسے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسکرین پر نمبرز دکھائے جائیں گے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں فون اٹھائیے ہمیں کال کیجیے اور اپنی فرمائشیں اپنے تاثرات یا جو کچھ آپ اس سلسلے کے ذریعے ساری دنیا کے ناظرین کو پیغام دینا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ کالز نہیں ملتی جناب بڑا رش ہوتا ہے کالز پہ واقعی کیا کریں ایک نمبر ہو یا سو نمبر ہو ساری دنیا کے اس میں چاہتے ہیں کہ ہم رابطہ کریں تو آپ کے لیے ایک اور فیسلٹی یہ ہے کہ آپ ہم سے Skype I D live Madani channel پر ہم سے لائیو چیٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ میسجز آپ اس کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں جو ہم یہاں ریسیو کر رہے ہیں اسکرین پر آپ کو وہ اسکائپ آئی ڈی بھی دکھائی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 پیاری پیاری باتیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کی سیرت الحمدللہ ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے سچی بات یہ کہ جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے تو سیرتوں کو اور زیادہ توجہ سے پڑھنے کا موقع ملا ہے تو بڑے پیارے پیارے مدنی پھول چننے کا موقع ملتا ہے پھر یہی نیت کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پیش کریں گے تو تیار ہو جائیے اپنے دل کے گلدستے کو مزید بہتانے کے لیے ان دو مبارک ہستیوں کا آج تذکرہ ہوگا ان کی باتیں ہوں گی ایسے عاشق کے رسول کیسی قربانیاں دی پیارے آقا سے کیسی وارفتگی تھی اور دین سیکھنے کا کیسا جذبہ تھا بہت سارے ان کے اوساف ہیں انشاءاللہ ان پر بات ہوگی آئیے نعت رسول مقبول ہمارے پاس فرمائشیں چونکہ ہم آپ کی لیتے ہیں ایک فرمائش پہلے ہی آ چکی ہے وہ نعت امیر علیہ سنت کا بڑا ہی پیارا کلام ہے یقیناً اس میں جو دعا ہے ہم میں سے کون ہے جو اس دعا میں شریک نہیں ہونا چاہتا اس کا پہلا ہی شعر اتنا پیارا ہے مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت also my one of the favourite not ان شاء اللہ میں امید کرتا ہوں کہ ڈاک خاص کے اندر ہماری اس فرمائش کو پورا کریں گے ان شاء اللہ پھر سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ٹیلیفون کال اور اسکائپ آئی ڈی کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تھی کہ پیارے آقا کے بڑے دولت سے کچھ عطا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ طیبہ کی حاضری بھی عطا فرمائے اصحاب صفا کا چبوترا دیکھنا بھی نصیب فرمائے اس مبارک مقام پہ جا کر نوافل پڑھنا بھی نصیب فرمائے تو تصور مدینہ میں گم ہو جاؤ یاد رکھیں کہ مدینے جانے کے لیے لوگ کہا کرتے ہیں میں غریب ہوں پتہ نہیں میں کیسے جا پاؤں گا میرے پاس اخراجات نہیں یاد رکھیے کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے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 یہ شام کے گورنر مقرر ہوئے اور حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ختم ہونے تک اس پر فائز رہے امام حسن مشتبہ کرم اللہ تعالی وزول کریم نے خلافت ان کے سپرد فرمائی تو یہ پورے عالم اسلام کے بادشاہ ہو گئے بیس برس تک خلافت راشدہ کے گورنر رہے حاکم بن کے رہنا تو ایک تو خود یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص اتنے لمبے عرصے کے لیے کسی اتنے بڑے علاقے کا حاکم رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمران تو اور بھی بہت ہوئے یعنی آج بھی ہیں کیا تک آتے رہیں گے ان کی بھی ایک اسپیشلٹی بیان کی جاتی ہے ان کی ایک شخصیت کا پہلو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی طرح تھوڑی تھے بلکہ حکمرانوں میں بھی وہ ان کی خصوصیات تھی کہ سجیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانۂ خلافت میں اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں یہ گورنر رہے اور کبھی بھی معذور نہیں کیے گئے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکمران گورنر اور جو وزراء وغیرہ ہوا کرتے تھے ان کے معاملے میں بہت سخت تھے وہ رہے سب گرفت فرمایا کرتے تھے اور معمولی سی خطا پر بھی آپ کر دیا کرتے تھے جی، زبردست نظام تھا تو یہ آپ کی فضیلت میں ایک بات کا اضافہ ہو گیا کہ اتنے جو ہے وہ زبردست حاکم امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں آپ گورنر رہے اور کبھی بھی معذول نہیں کیے گئے جی،, جی اس کا آپ کا کردار آپ کی شخصیت اور آپ کا انداز حکومت اور آپ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ظاہر ہوتی ہے یہ تو اپنی جگہ پر لیکن ابھی جو کلام پڑھا جا رہا تھا ایک تصور بن رہا تھا عبد الحبی بھائی فضیلت کی بات ہم کر رہے ہیں صحابہ کے رام کی آج میرے معاویہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے تو دیکھیں کتنے خوش قسمت تھے اللہ تعالیٰ ان کا میں صدقہ آمین جس چیز کی ہم دعا کرتے ہیں کبھی رونا بھی آ جاتا ہے تڑپتے ہیں مچلتے چلتے ہیں مجھے مدینے کی دو اجازت سرکار کی زیارت کی تمنا ہے ان کا مقام دیکھیے کہ یہ صحابی بنے ہی جب جب انہوں نے سرکار کو دیکھا یعنی آج رہتی دنیا تک وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے صحیح کتنا ہی بڑا عابد ہو جائے کچھ بھی کر لے لیکن صحابی کے قدم کی دھول تک پہنچنا ممکن ہے کیسا ان کا مقام تھا کیسا مرتبہ تھا کیونکہ صحابہ کا تذکرہ ہے تو صحابی کہتے ہی اسے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں آقا کی زیارت کی ہو صحبت اختیار کی ہو اور اسلام ہی کی حالت میں دنیا سے گیا ہو تو صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں آقا کے جلوے حقیقی جلوے خواب میں دیکھنا کچھ ہو رہا ہے جیسے کہ ریکارڈیڈ سلسلے دیکھتے ہیں براہ راست دیکھتے ہیں ایک یہ کہ خود اس جگہ پر موجود ہونا تو یہ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے اور ان کی شان ان کی عظمت ان کی بلندی ان کے درجات اور پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بیان کیا کہ کاتبین وحی میں سے تھے اور بہت اچھا ان کا لکھائی کا انداز تھا تیرہ کاتبین کا تذکرہ ملتا ہے صحیح یعنی کاتب وہی تھوڑا اس کو ڈیفائن کر دوں جی جی وہ جو کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی اب جو وحی اترتی تھی اسے ضبط تحریر میں لایا گئے نہیں اترتی تھی اس کو باقاعدہ تھے اچھا تیرہ کا تذکرہ ملتا ہے اور ان تیرہ میں بھی جنہوں نے سب سے زیادہ کتابت کا کام کیا ان میں حضرت زید اور دوسرے حضرت معاویہ تھے اللہ تو جو ایک یہ وقف ہے اس میں بھی یہ جائے کمال کو پہنچ گئے تو یہاں پر ایک اور بہت پیاری بات کی ہے کسی وہی کے حوالے سے کہ دیکھیے آپ اور میں ہر ایک سے ہر بات نہیں کرتے صحیح میں آپ سے جو بات کروں گا ہو سکتا ہے وہ میں ان سے نہ کروں آپ جو ان سے بات کریں گے ہو سکتا ہے وہ ان سے نہ کریں صحیح اچھا اب پرانے زمانے کے اندر آج بھی ہے لوگ اپنے رائٹرز رکھتے ہیں آج کا پرسنل سیکورٹی سیکٹری کا نام دیا جاتا ہے اس وقت جو ہے وہ کاتب ہوا کرتے تھے اور ساتھ رہا کرتے تھے اور کسی کو خط لکھنا ہوتا مکتوب بھیجنا ہوتا کوئی بھی کام ہوتا تو اسے لکھوایا جاتا تھا تو سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے امین کے نطر مطلب سے بھی مشہور تھے ماشاء اللہ کہ جس پر اعتماد ہوتا ہے اس پہ اپنا اتنا ترک دیا جا رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں لکھو اور فلاں کو روانہ کر دو تو آپ ابھی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت کی ایک اور خوبی ایک اور جہد ایک اور زاویہ کہ جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذخیر لکھنے کے کام پر معمور فرمایا اور اپنے جتنے بھی دیگر عمرا کو نیکی کی دعوت کے خطوط اسلام کی دعوت کے خطوط لکھوایا کرتے تھے اس میں بھی جو زیادہ کام کرنے والے ہیں ان میں سے کتنا ٹرسٹ ڈیولپ تھا درمیان میں اور کتنا کانفیڈینس تھا ان پر یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو وہی لکھنے کا بھی کام دیا جائے پھر آپ نے جس طرح بتایا کہ اپنے مکتوبات پرسنل مکتوبات بھی پیارے صاحب السلام نے تو کیا میر ربی اللہ تعالیٰ نے کو عطا تھا اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ جو گورنری کا دور تھا اس میں میرے پاس ایک مفہوم موجود ہے کہ ان کا ایک اور بڑا پیارا وقت جس سے عہد فاروقی نے بھی یہ رہے عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں یہ گورنر رہے تو ان کی قابلیت ایسی تھی کہ آپ کی حکمرانی میں جو نہایت آسانی سے مالیہ جو تھا یعنی جو ٹیکس وغیرہ ہوتا تھا یا جو جو طریقہ کار تھا لوگوں سے لینے کا وہ بڑی آسانی کے ساتھ ایزی بھی جو ہے وہ پہنچ جایا کرتا تھا مدینہ منورہ پہنچ جاتا اور آپ کے بہت سارے جو حکومت کے اثرات و رموز تھے جو طریقہ کار تھا جو وے آف ڈیلیوری تھا اس کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی عدل سے اور خیر سے کام لینا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ کبھی نہ کبھی میں نے حکمرانی ضرور کرنا ہے کیونکہ آتا مجھے فرمانے کہ جب تم حاکم بنو تو تم جو ہے وہ بہتر انداز سے کام لینا خیر کے ساتھ کام لینا ختم ان کی جو سیرت پڑتے ہیں جیسے آپ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ علی مجھ سے آ کے ملنا کل بات ہوئی تھی تو یہ ان کو کانفیڈنٹ ہو جاتا تھا کیا مجھے کچھ نہیں ہونا میں نے پہنچنا ہے جو ہم نے کل سیرت حضرت علی پر بات کے بعد وہی ماشاء اللہ کہ تم حاکم بنو تو ابھی کرنا تو کنفرم ہو گیا کہ حاکم بنے حاکم بنے ایسا یقین تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام السلام کی اور یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ کیسی زبردست محبت تھی نبی کریم ایک بار تشریف لائے تو حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک جو چوم رہی تھا امیر رہی ہماری جی سبحان اللہ تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی ہیں میں ان سے محبت کرتی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے اچھا دعائیں کتنی ملی ابھی ہم نے دو دعائیں سنی نا ایک اور آپ کو دعا اور امیزنگ چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی سیرت میں ایک اور بات ملتی ہے کہ آپ کشتی یا جنگ میں کبھی بھی اور کہیں بھی کسی بھی شخص سے مغلوب نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ اپنے بدے مقابل پر غالب رہے سپیریئر رہے اس کی وجہ کیا ہے یار آکا علی اصراطب السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا لا لاسار احدن ان سارا معاویہ یعنی معاویہ جس شخص سے لڑے گا اسے پچھاڑ دے گا وہ ہمیشہ سپیریئر یہی رہے بھائی پیارے آقا نے جو فرما دیا تو ایسی ایسی ماشاءاللہ ان کو فضیلتیں حاصل ہیں اور آپ ایک اور ان کا بڑا پیارا وقت کہ ایک سو تریسٹھ احادیث ان سے ہے حضرت امیر مر تعالیٰ میں صرف ایک سو تریسٹھ اور ان میں چار حدیثیں تو وہ ہیں جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں روایت کیا اور باقی اور پانچ ایسی ہیں چار صرف بخاری نے پانچ صرف مسلم نے اور باقی اور ابو داؤد نسائی بہتی ترمیزی ان تمام کتابوں میں حضرت امیر بھابی رضی اللہ عنہ کی جو روایتیں ہیں وہ جگمگا رہی ہیں باتیں بہت ساری ہیں کرنے کی لیکن میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں ہم آپ کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں آپ بھی سلسلے میں اپنی حاضری لگا سکتے ہیں سلسلے کے شامل ہونے کے لیے ٹیلی فون نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی سے امیر معاویہ ربی اللہ تعالیٰ کے خوف خدا پر بات کرنی ہے آپ کا پیارے آقا سے والحانہ پیار کیسا تھا یہ بھی ہم نے سننا ہے اور پھر تو سیدنا سیدنا ابو حرم ربی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر بھی بات کرنی ہے اور ہمارے ساتھ الحمد روحانی علاج والے بھی آ چکے ہیں اللہ تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے تو آپ روحانی علاج بھی پوچھ سکتے ہیں ناسواں اسلحبی سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں میرے پاس میسج کا ڈھیر لگ گیا مجھے لگتا ہے کالز بھی بہت جمع ہو گئی ہوں گی آپ کو شامل کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ الحمد اس کابینہ کے نگران موجود ہیں یہ پاک نوری اتاری کابینہ ہے کون کون سے علاقے اس کابینہ میں ذرا ہمیں بتائیں گے پھر یہاں کس طرح مدنی کام ہو رہا ہے تو کچھ شاہ فرمائے ماشاء اللہ آپ کی کابینہ میں حاضر ہوئے ہیں ایگریکلر کے ناظرین بھی ایک طرح سے حاضر ہو گئے آپ کی کابینہ میں پاک نوری کابینہ کا منظر دیکھ رہے ہیں یہاں کے ذمہ داران کو دیکھ رہے ہیں کچھ بتائیے کہ یہاں دعوت اسلامی کے کیا کیا مدنی کام ہو رہے ہیں پہلے یہ بتائیے کہ کراچی کے کون کون سے علاقے بڑے علاقے کے نام بتائیے جو آپ کی کابینہ میں شامل ہے الحمد للہ نوری اتاری کابینہ میں جو ہے آباد بڑا بہت ناز آباد نازم آباد نوری آباد کٹاب یہ علاقے میں وسطیز موریابادی ہجری ہے گل اسفہانی ہے یعنی شہر کے بڑے نامور علاقے بھی ہیں اور نواحی علاقے بھی یہ بھی ایک تقسیم ہے خالی جیڈاب کئی دنیا کے شاید ملکوں کے ملکوں کے برابر علاقہ کا بہت بڑی کابینہ ہے حضور مطلب بابل مدینہ کے بڑے اہم علاقے کچھ ارشاد فرما مدنی کاموں کے بعد کام جاری ہیں اور واقعی دورے بھی ہوتے ہیں مدرس مدینہ بالخان کی بھی کثرت ہے ماشاء اللہ احمد اللہ پچھلے سال نو دس محرم الحرام کو چودہ سو سے زائد اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا اور رمضا اس بار ہمارا ہدف ہے کہ ہم انشاءاللہ شاء چھبیس سے چھبیس اسلامی بھائی جو ہے مدنی قافلے میں سفر کریں گے اس کے لیے الحمد للہ اسلامی بھائیوں سے رابطے ہو رہے ہیں گہرائی وغیرہ کا بھی سلسلہ چل رہا ہے اور الحمد اللہ پچھلے سال ہمارے جو تیس دن کے اسلامی دائی کے کم و بیش پونے تیس اسلامی دائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا خصوصاً ہمارے اس کابینہ کی جو خصوصیت ہے اور ہمیں جو برکتیں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری کابینہ میں الحمد للہ نعران شعلہ اور رکن شورا مشتاق علی رحمۃ الرحمہ اور مفتی فاروق ان کے مزارات بھی الحمد للہ موجود ہیں حاجی ہاں مشتاق کے اور مفتی فاروق صاحب کے مزارات بھی کابینہ سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ شرح مدینہ بھی یعنی آپ کی کابینہ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو بدری قافلے بھی دھوم دھام سے سفر کر رہے تھے اب ان سے پوچھ لیتے ہیں ہاں بھائی آپ میں سے کون کون آٹھ نو دس محرم قافلے میں سفر کرنا ہے بھائی اب کل ہم جاتے ہیں نا سو فیصد تقریباً لگ رہے ہیں یا کچھ آدمی نہیں وہ بھی نہیں کر لیں ان شاء اللہ دیکھیں مدری سے ناظرین پہلے دیکھ لینا کہ یہاں رات کے اس وقت پانچ نوری افطاری کابینہ کے اس ساری سارے میں سفر کے لیے تیار ہیں اب ہمیں آپ کے میسجز کا انتظار ہے دنیا بھر سے کہ آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ان ہاتھ نو دس محرم میں صحابہ اور اہل بیٹھ کے اسان ثواب کے لیے بھی اور انشاءاللہ شاء ہر مہینے تین دن کم از کم مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو مدنی قافلہ مکتب مدنی نامات مکتب قائم ہے انشاءاللہ اسلامی بھائی اپنے نام بھی یہاں سفر کے لیے لکھوا دیں گے اور ان مزید ہم کچھ میسجز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں آسٹریلیا میلبرن سے ہمارے ساتھ وہ اس وقت شریف ہے وہ کہتے ہیں کہ صبح کے چھ بج رہے ہیں سرکار بھائی میں سننا چاہتا ہوں للپا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف میں صرف سننا چاہتا ہوں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات میں ہی السلام علیکم جی میں بشار علی بول رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک نعت سننی ہے نعت شریف جس میں یہ کہتے ہیں پکے کا خدا محشر میں جب سجدے میں خود سربرے کائنات ہوں گے اور میرے ایک بھائی کا نام ہے شاوت علی اس کی کمر میں درد رہتا ہے نہیں اس کے لیے بھی دعا کر دیں اور کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں ٹھیک ہو جائے اور ہمارے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے اس کے لیے بھی دعا کر دیں ہم ہمارا قرضہ اس سے اور ہم ہماری زندگی کی اچھی گزرنے لگ جائے بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی تو پہلے آپ کی طرف چلتے ہیں دکھیارے منتظر ہوں گے کہ ہمیں کچھ علاج بتایا جائے گا کچھ علاج بتایا جائے گا بہت زیادہ ہے کیونکہ جی, جی،, جی ہاں، کافی دنوں سے الگ الگ جگہوں سے آ رہا ہے تو ضرور ہمیں بتائیے اور یہ ہمارے مدنی چل کے ناظرین کے لیے بڑا پیارا اس حوالے سے ایک مدنی پھول ہے کہ یہ جو جو علاج بتاتے ہیں ضرور یہ بتا دیا کریں کہ آپ جیسے کسی نے قرض کا پوچھا ہے بے روزگاری کا پوچھا ہے یا جیسے اسکن پرابلم آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں تو کیا یہ اگر دنیا میں کوئی ایسا ہمارا اسلام بھائی یا اسلامی بہن سن ہے جن کا یہ پرابلم ہے تو جو آپ وزیفہ بتائیں گے وہ کوئی بھی عمل کر سکتا ماشاء اللہ تو یہ تو سب کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا تو غور سے سنیے ان شاء اللہ ہمارے یہ جو ہمارے روحانی علاج بتائیں گے اسلامی بھائی سب سے پہلے چیز اسلام بھائی نے ہمیں کال کی ہے ان کی مدنی منی کو اسکن پرابلم ہے اور خون بھی آتا ہے تو اس کے حوالے سے سیوان بسم اللہ یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کا پہلا باب ہے اس میں بہت ہی پیارا عمل ہے کہ تین دن تک اس پر حضور دل کے ساتھ سو مرتبہ ضرور پاک پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل وہ مرض جاتا رہے گا جس مرض پر تین روز تک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے شاء اللہ اس سے آرام ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ حضور دل کے مطلب یہ کہ اس کا دل اس وقت حاضر ہو بالکل اور اس کا اعتقاد بھی ہو کہ انشاءاللہ شاء اللہ وجل اس کی برکت سے مرض ان شاء اللہ جب جاتا رہے گا اس میں اعتقاد بھی اس کا یکسوئی حاصل ہو یعنی وہ منتشر خیالی کے ساتھ یہ عمل نہ کرے بلکہ اس کی لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لگی رہے اور اس کے علاوہ بسم اللہ شریف پڑھ لے بدنام بھائی اور صادق بھائی انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ ان کی جاب نہیں لگ رہی وہ لگ جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد چھوٹ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اب دونوں اسلائی بھائیوں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت جب عطا فرمائے اس کے لیے بھی ایک عمل پیش خدمت ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ عمل نماز اثر کے ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھے بیٹھے یہ عمل جاری رکھیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور جیڑی سورج غروب ہو جائے تو اپنے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دراز فرما دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے ایک اسلام بھائی نے مسئلہ بیان کیا کہ انہیں کمر میں تکلیف رہتی ہے اور قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کمر کی تکلیف سے بھی نجات عطا فرمائے اور بارہ طرف سے بھی سبک دوش فرمائے آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا کردہ ایک بارہ طرف سے نجات پانے کا ایک بہت ہی مجرب اور پیارا من پیش خدمت ہے اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ایک eleven times after every players and hundred hundred time eight done and all achieving the objective شریف once before that about this application مولا علی مشکل خوشا علی مرتبہ شیر خدا کریم daily what I statement fun of affection of gear benevolent to obtain oh you it will be paid up ان شاء اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا عطا کردہ یہ مدنی نسخہ کہ روزانہ ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجیے اللہ مکفینی بے حضالی کا کا کا بے منصیبات اور صبح و شام سو سو مرتبہ یہ عمل یہی دعا پڑھ لی جائے ان شاء اللہ جلد جلد بار توشی حاصل ہوگی علی مولا علی مشکل خوش آف قدم اللہ تعالیٰ کریم فرمایا کہ جو یہ عمل پابندیاں کر لیا کرے گا اس کا قرضہ اتر جائے گا اگرچہ وہ پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس کے علاوہ کمر کی تکلیف کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا اس کا بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے یا غنی اف دیر از پین ان دا وہ شہر کے گن گاتے امیر علیہ سنت نے بڑا واضح اپنے شیر میں فرما دیا کہ کیوں مدینے سے پیار ہے کہ مدینہ اس لیے اب جان و دل سے ہے پیارا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی شان یہ ہے مرتبہ یہ ہے کہ وہ کفار پر کافروں پر شبیر ہیں اور آپس میں رحیم ہیں کریم ہیں ایک دوسرے سے انتہا درجے کی محبت کرنے والے ہیں تو ان کی اس صفت پر تو قرآن خود ناطف ہے اور دوسری بات صحابہ کرام علی مردوان کو اللہ تبارک و تعالی نے فسق و فجور سے محفوظ فرما دیا ہے اور قرآن مجید کی رائے کریم ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں گناہ سے فسق سے نفرت پیدا فرما دی اور مفسرین نے کیا فرماتے کہ جس طرح سے ہمارے دلوں میں ایک گندگی سے نفرت ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر صحابہ کرام علی مردوان کے دلوں میں گناہوں سے نفرت ہوا کرتی تھی اور ان کا تو وہ مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کل نم وحد اللہ الحسنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سے لفظ پل استعمال ہوا صدر کرم کے بارے میں استعمال ہوا ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنا کا وعدہ فرما لیا مفصرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کی شان یہ ہے اول تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے گناہ ان سے سرزد ہی نہیں ہوتا اگر کچھ خطا ہو جائے ایک فطری تقاضے کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب یہ بیان کر دیا کہ ان تمام کے ساتھ حسنا کا وعدہ فرما لیا گیا تو ان کی تو بخشش ہی بخشش ہے بتائی جنت ہے اور ایک اور بہت بڑی بات مفتی صاحب احمد خان رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے کہ دیکھیے صاحب کرام علی مردوان یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا اور جن کے ذریعے سے ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال ملے گویا کہ ہمارے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان یہ ایک رابطہ ہے ایک بہت پیاری مثال بھی انہوں نے ارشاد فرمائی کہ دیکھیے اگر رابطہ کمزور ہو جائے اگر رابطے کے اندر کوئی خامی ہو جائے تو اس خامی کے بعد والی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خراب انداز پر پہنچے گی گویا کے ایک ٹرین ہے اب انجن کے ساتھ جو سب سے پہلا ڈبا ہے اگر وہ منقطع ہو جائے اگر اس کے اندر خرابی ہو جائے کوئی نقص پیدا ہو جائے تو پیچھے تو پوری ٹرین کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوصاف کو اس قدر خوبصورت جمیل اعلیٰ ترین بنایا کیوں کہ اگر ان کے اوصاف ایسے نہ ہوتے تو دین ہم تک کیسے پہنچتا اگر تو ان کی شان کے بارے میں اچھا ذہن نہیں رکھتا ماض اللہ کو اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے تو یہ غور کرے کہ انہی کے یہ تو فاتمے وہی ہیں وہی لکھنے والے ہیں جس طرح جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لاتے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے اسی طرح انہوں نے سرکار کے لیا اور ہم امت تک پہنچایا تمام احادیث کا مجموعہ انہوں نے جمع فرمایا قرآن جو آج ہم تک پہنچا ہے کنہوں نے جمع کیا صحابہ کرام نے جمع فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ احساس اور وہ کردار اور اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا کہ جن کا صدقہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اور جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی کلام کرتے قرآن نازل ہوتا آپس کے اندر کوئی واقعہ پیش آتا تو قرآن نازل ہوتا اگر کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اقوال ان کے سامنے ملتے تو ان صحابہ کرام کے ہم کیوں نہ تذکرہ کریں اور ان کی محبت کو ہم اپنے دل میں پھر کیوں نہ بسائیں تو جو جتنی زیادہ صحابہ کرام کے محبت دل میں رکھے گا انشاءاللہ شاء اس کی محبت اور اس کا ایمان اسی قدر زیادہ کام ہوگا فرمایا کہ حضرت علی بن خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریں اور حضرت میرے معاویہ رضی اللہ آپس میں محبت جو ہے وہ کہتی تھی حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ کے بارے کو ہر میں کہا کہ جو حضرت علی ابی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک شیر کہے گا اچھا میں اسے ہر شیر کے بدلے میں ایک ہزار درم عطا کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص نے قصیدہ پورا لکھا وہ شیر سناتا تھا آپ نے ہر شیر کے بدلے میں اس کو ایک ہزار گرہم بھی تھا فرمائے اور آپ ہر شیر کے بعد کہا کرتے کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اس سے بھی بڑھ کر اللہ سبحان اللہ کیسا آپس میں پیار الحمدللہ اور بات چل رہی تھی اس وقت محبت رسول کی پیارے ہمارے صحابہ کو پیارے عشق اور کیا زمانہ پایا انہوں نے اچھا ایک تو نارملی دنیا میں کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ زیادہ رہ جائے اور بہت زیادہ قرب ہو جائے تو پھر وہ قدر و منزلت نہیں رہتی مگر مصطفیٰ کریم علیہ علی السلام کے صحابہ کرام کی شان دیکھیے کہ دن رات کا بعض اوقات صاف ہے لیکن ہر آنے والا دن ان کی محبت میں اضافہ وارف کی رزو کا پانی نہ گرنے دینا بالوں کو چن لینا پیارے اعتبار سے السلام کی ایک ایک چیز پر الحمدللہ فدا اچھا پھر وقت گزر گیا اگر کہ انگیز ماویہ ربی اللہ تعالیٰ تو بعد میں بھی حیات رہے نا انہوں نے تو گورنری کی ان کا تو بہتر سال آپ سال آپ کی وفات کے وقت آپ دیکھیں کہ کیا انداز ہے کہ آپ کو ان کا آپ کی جو دنیا سے پردہ فرمایا سال ہونے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بٹھا آپ کو بٹھا دیا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھایا گیا تو آپ اللہ سے بدل کر ذکر تصویر بیان کرنے لگے اور پھر روتے ہوئے فرمایا اے معاویہ اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت اللہ سے بدل کر ذکر یاد آیا اس وقت کیا تھا جب جوانی کی شاخ پر وہ تازہ تھی آپ اس قدر روئے کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے میرے رب اس گناہ گار سخت دل بوڑھے پر رحم فرما میری سے درگزر فرما میری خطا محافظ فرما اور اپنے علم اور برد باری سے اس بندے کو اپنی طرف لوٹا جو تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا نہ ہی تیرے سوا کسی پر بھروسہ رکھتا ہے اے مدری چہرے کے ناگرنک آج ہمارا پانچواں سلسلہ ہے جو تمام ہی صحابہ کرام جن کا ہم نے تذکرہ کیا ان کا اسٹیٹس لیکن خوف خدا کا عالم کیا تھا روتے گر جڑاتے اپنی خطاؤں سے اپنے رب سے معافی مانگتے کبھی زندگی میں ہمارے ایسا دن آیا کہ اکیلے میں بیٹھ کر اپنی خطائیں ہم نے یاد کی ہوں اپنے رب سے کلام کیا ہو کہ بولا بہت گناہ کر لی ہے بڑی گئی بولا معاف کر دے کبھی اپنے جرم یاد آئے ہمیں کبھی اپنے رب کی بار بار ہم نے آنسو بہائے ایک آدھ بار اجتماع میں محفل میں ہمارے آنسو بہ نکلتے ہیں پھر میں جا کر وہی ہم ہیں ہماری بری عادتیں ہیں یہ اچھی عادت نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تو نیک بننے کی کوشش کی جائے اور اکیلے میں گناہ کیے جائیں یہ افراد جیسے کہ آیات قرآن ہم نے سنا کے گناہوں سے دور بخشے بخشائے مگر ایسا خوف خدا اور پھر محبت رسول کا وہ تاریخی واقعہ آپ نے کیا جو آج تک کتابوں میں جگمگا رہا ہے اور نسبت رسول تبر رکے اولیا تبر رکے اسلاف کی کیسی زندہ مثال آپ نے عطا فرمائی کہ آپ کے پاس پیارے آقا علی صلاحت السلام کے تبرکات تھے آپ نے آپ کے پاس اظہار شریف ربائے اقدس قمیض مبارک ماں مبارک اور ناخن پیارے پیارے پیارے آقا کے ناخن مبارک بھی تھے آپ نے کیا وصیت کی کہ مجھے پیارے آقا علی اصلاۃ السلام کی اظہار شریف اور زردائے مبارک یعنی چادر مبارک اور قمیض اقدس میں قسم دیا جائے حضرت امیر معاویہ کی قسمت پر ہماری جانے قربان بعد قسم ملا تو کیسا کفن ملا اور پھر کہتے ہیں کہ میرے ان آزاد جن سے سجدہ کیا جاتا ناک پیشانی فرماتے ہیں کہ پیارے آکاری سے راتوں سلام کے منہ مبارک اور ناخن جو تراشے ہوئے ہیں وہ میرے میرے ان آزا پر رکھ دیا جائے اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے کیسا اعتماد کیسا اعتقاد یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ تبرکات کی برکتیں ہوتی ہیں پہلے سمت مند جماعت والوں جو اپنے مرغوں کو دفناتے وقت عہد نامہ یاسین شریف مندم شریف والا قسم اور بزرگوں کے تبرکات رکھتے ہیں یہ صحابہ کا طریقہ ہے الحمدللہ اور کیسا پیارے پیار اقبال السلام سے پیار ہے یہ تو مجھے ان کی اس وسیعت کے بعد وہ شعر یاد آ رہا ہے ہمارے ناخوا اگر ہمیں سنا دیں ہو مجھے سے کس کی ت کیا آپ نے دریافت کیا تو کون ہے اور کس نے مجھے جگایا اس نے جواب دیا کہ اے امیر معاویہ میں شیطان ہوں آپ نے حیران پوچھا تو شیطان تیرا کام تو لوگوں کی نماز ضائع کروا دے رہا مجھے مجھے بدل کے ہی جگا دیا تو فرماتا ہے وہ کہتا ہے کہ درمنی میں جانتا ہوں کہ اگر سوتے رہتے ہوئے آپ کی نماز فضر قضا ہو جاتی تو آپ خوف الہی سے اس قدر رہتے اور اس توبہ اور استغفار کرتے کہ خدا کی رحمت کو آپ کی بے قراری اور گریا گاری پر پیار آ جاتا اور وہ آپ کی قضا نماز قبول فرما کر ادا نمازوں سے ہزاروں گنا زیادہ ادو ثواب ادا کروا دیا چونکہ مجھے خدا کے نیک بندوں سے دگجو حسد ہے اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا تاکہ آپ کو زیادہ ثواب نہ مل سکے اب ایک تو ان کی گریا نہ اس میں پتہ چل رہی ہے ان کا خوف خدا کہ ایسے کوئی نماز قضا ہو جائے تو یہ عالم میں اور آپ سوچیں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی زندگی میں کوئی ایک نماز مجھے ہمیں آپ کو یاد ہے مدی چلی کے ناظرین غور کریں کبھی زندگی میں کوئی ایسی نماز ہے جو قضا ہوئی اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل گئے پیسے ضائع ہوئے تو پریشانی ہوئی روتے بھی ہیں لوگ قرضہ کوئی کھا جائے تو بے قراری بیمار ہو جاتے ہیں آج جناب بچہ بیمار ہو جائے خود بیمار ہو جائے دنیا کا کوئی لاس ہو جائے ہمارا منہ سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے آپ کچھ ٹینشن میں خیریت تو ہمارے پرابلم تو چھٹی نہیں ہے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے وہ کہتے ہیں یار خیر تو آپ بڑی ٹینشن میں لگ رہے ہیں یار کبھی ایسا ہماری زندگی میں ہوا کہ ہماری نماز چھوٹی اور ہم ٹینشن میں آ گئے پتہ ہی نہیں ہے ایسے کتنے ناظرین مجھے ہو سکتا ہے سن رہے ہوں جو کنٹینیوسلی نمازیں کرنا کرتے ہیں ایسے کئی لوگ ہیں جو چار نمازیں پڑھتے فکر پڑتے ہیں ان کے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں ہے مہا بندہ گناہ غصہ آئے گا کتنا آپ اس سے نفرت کریں گے ایسا شخص میری فیملی توڑنے کی میرا کاروبار تباہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی تو میں بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے ہماری یہ پیاری جماعت بہت پیاری ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو میں کہوں اور ہماری یہ دعوت اسلامی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ انسان یاد رہے پوری دنیا سے چھا جائے نبی پاک صلی مدیثہ تعلیم سنت و عام کرتی رہے دوسری بات سرکار یہ ہے کہ مجھے گیس کی تکلیف ہے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے اور جو ہے میری کمر پہ ایک دانا نکلا ہوا ہے اس کا بھی علاج بتا دیں اور گیس ہے گیس کی وجہ جب گیس بڑھتی ہے تو میرے جسم پہ دانے نکل جاتے ہیں تاریخ ہوتی ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد اکرم اطاری عیسائی وال سے حل کر رہا ہوں کہ مجھے یہ لاش سنا دیں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں السلام علیکم اگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی دین میں رسول اللہ کا مسئلہ حل نشاط سنوائیے مودی صاحب سے بول رہے ہیں جدہ سے ہم آپ کا جو مدنی چینل دیکھتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے ہم آپ کا دیکھ بھائی جب دیکھتے ہیں جب تک ہوتے ان کا پروگرام ہوتا ہے ہم سن نہیں رہتے بچے بھی سب سب لوگ جانتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ ایک نعت بھی سنا دیں کہ اچھی جی کہ ہماری دعا بھی کافی ہونے چاہیے السلام علیکم السلام سرکار مجھے یہ و سنا دیں کہ بلا کر کربلا یا شہ کربلا بولا اور کسی یہ کہ سرکار توجہ کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ السلام و رحمۃ اللہ محبوب مدنی اور ارشد باپو ہیں مزمبک سے انہوں نے فرمائش کی ہے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے بڑے دولت کے لبرونیا اسپین سے اسلائی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں شکوا کر رہے ہیں کہ ہم بہت دیر سے کال ملا رہے کال نہیں مل رہے دیکھیں بھائی اب کال تو جس کی مل جاتی ہے آپ ہمیں یہاں میسج کر دیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں بلجیم سے ہم نے ایک مدنی فیس مانگی تھی کہ ہم نے آپ کو ترغیب آپ کے قافلے کی دلا دی ہے تو ماشاء اللہ ان کا جواب آ چکا ہے کہ اب آپ کی ترغیب پر ہم الحمد للہ اسی ویکینڈ ہالینڈ قافلے میں سفر کریں گے ان شاء اللہ تو دیکھیے بھائی بیلجیم والوں نے تو ہمیں ہاتھوں ہاتھ کا دے دیا تو میں امید رکھتا ہوں یہ پاک نوری اختاری والے بھی آج آپ کو اتنا بڑا اجتماع ملا ہے آٹھ نو دس تو قافلے جائیں گے لیکن اپنے ہاتھوں ہاتھ والے نا کیش کیا ملا تو کچھ کیش کرتی ہمارے ادرانے کابینہ بنائے یہاں سے صبح کوئی قافلہ مدنی قافلہ مکتب والے بیٹھے تو خالی ہاتھ نہ جائیں تو صبح یہاں سے قافلہ ہاتھوں ہاتھ دینے عطا فرمائے اب میں مزید ان آپ کے میسجز کی طرف کچھ کوشش کر لیتا ہوں اور ہے تو بہت سارے ایک اسلامی بھائی حضور کہتے ہیں کہ ہمارے زاہد زاہد احمد صاحب ہیں میرے پوتے کے حلق سے سانس لیتے ہوئے آواز آتی ہے وظیفہ کیا کیا ہونا چاہیے اس کی عطا فرما دے جس سے اس کی تکلیف دور ہو جائے اور ماشاءاللہ بہت سارے حوصلہ افزائی کے میسج ہیں جزاک اللہ خدا for your appreciation very nice سلسلہ اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ آپ کی کنوینس ہم نے کر دی ہے اپنے محتمہ کی طرف ایک اور اسلامی بھائی ہیں Rizwan Rauf from Sharjah U A السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی لو دعوت اسلامی اللہ رات دن ہم کو دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین it's Khalid Attari from Italy السلام علیکم آپ کا فیصلہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ مدری چلی چگنی ترقی عطا فرمائے اور تمام علماء کرام کو لمبی عمر اور صحت دے آمین پلیز میرے لیے اور میری پوری فیملی کے لیے خصوصی دعا کریں کہ ہم جلد مدینے پاک جائیں آمین آمین آپ بھی جائیں اللہ ہمیں بھی حاضری عطا فرمائے تمام ناظرین کو عطا فرمائے محمد حسن شہزاد بھائی ہیں اٹلی سے درشیا سے اور وہ اپنے گھر میں بتاتے ہیں صرف مدری چینل دیکھا جا رہا ہے بلکہ مدری چینل کی برکت سے ہم نماز بھی پڑھنا شروع ہو گئے ہیں ان کو روحانی علاج چاہیے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے محسن شہزاد وہ بازو ہے چل بھی نہیں سکتا بول بھی نہیں سکتا اور وہ ہم اس کو استجاع وغیرہ اور دیگر معاملات کے لیے خود ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو پلیز اس کے لیے کوئی بتا اور بہت طویل آپ کا میرے بھائی میسج ہے پلیز دیکھیں دو دو لائن کا میسج لے لے اتنے طویل طویل تو پھر ہم سلسلے کے دوران نہیں پڑھ سکیں گے ایک نعت سننے کی فرمائش کی ہے ایک اسلامی بھائی ہم کو بلا بلانا یا بلا لو یا رسول اللہ اچھا ایک اور اسلامی بھائی ہیں وہ فرماتے ہیں سرکار توجہ فرمائے یہ نام سنا دے ماشاء اللہ آپ کے مدنی چینل بہت اچھا ہے میں ڈیلی دیکھتا ہوں اللہ مدنی چینل کے ذمہ داران کو صحت عطا فرمائے اور مدنی چینل دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے آپ سے ایک روحانی علاج کے بارے میں پوچھنا تھا کہ آپ نے کل یسٹرڈے ڈے کو روحانی علاج بتایا تھا پیٹھ کے پیچھے جو ہڈی نکل جاتی ہے وہ ہم بھول چکے ہیں صحیح سن نہیں پائے تو پلیز دوبارہ آپ اس کو بتا دیجیے تو انشاءاللہ ہمارے فلائٹ میں موجود ہے روحانی علاج والے وہ بتائیں گے ایک اور بڑا عجیب سے شہر کا نام ہے محمد اشفاق میں پھر رہتا اٹلی اب دیکھیں کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں سلسلہ ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سلسلہ اہل بہت پہلی محرم سے دیکھ رہے ہیں اور تمام سلسلے بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ منتبت کربلا کے جان اشاروں کو سلام وہ سنا دیجیے اللہ تعالی اللہ اللہ شاہ کلام وہ سنا دیجیے اچھا ممبئی ہند سے اسلام بھائی ہے روز آپ کا دربار مبارک سے نہیں نہیں سنو گے جو مانگو گے مل جائے گا سونا اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا اور پیو میں نے دو پیٹ بھر کے بھوک بھی لگی ہوئی تھی پھر دودھ پیا میرے آپ مسلم سب فرماتے ہیں اور پیو میں نے اس کی خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو حق کے ساتھ مبوض فرمایا ہے اب مزید گنجائش نہیں آتا فرمایا مجھے دکھاؤ پھر میرے آقا علی فلاط السلام نے وہ پیالہ لیا اللہ سے مدر کی حرد بیان کی بسم اللہ شریف پڑی اور پورا دودھ جو ہے میرے آقا نے نوش فرما لیا اب اعلیٰ حضرت مجھے بھی دین و ملت میرے آقا کا کوئی موجوبہ ہو اور امام اہل سنت قلم نہ اٹھائے ابو ہریرا کا پیار بھی ہے آپ کا اس میں صبر بھی ہے آپ کا اس میں توقع بھی ہے آپ کی اس میں قربانی بھی ہے اور میرے آقا علی سلاط السلام کا کیسا موجوبہ ہے کہ ایک پیالے میں ستر صحابہ کا ایسا پیٹ بھر گیا کہ کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان حضرت ابو ہریرا سے سوال کر رہے ہیں پوچھتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرا کیسا شیر اے ابو ریرا بتاؤ تو صحیح وہ پیالہ کیسا تھا دودھ کا کیسا جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا جو بنا دیا دودھ کا پیالہ تو ملا میرے آتا نے ایک ایسا بھی جو کنٹینیوسلی کئی برس تک میرے کی برکتوں کا ظہور فرماتا رہا جی آپ نے سرکار سے حاصل کی تھیلی عطا فرمائی سرکار نے جس میں کھجورے چھوارے وغیرہ کس کھجورے اب یہ معاملہ یہ ہے ابو ہو ابھی اللہ تعالیٰ ایک غذبہ میں تھے اور کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ آمنا کے گلشن کے بہتے خون صلی اللہ تعالی وسلم میں تمہارے پاس کچھ ہے غور کیجیے گا یہ یعنی کریٹیوٹی بھی اسی وقت ہو رہی ہے ایسا بھی پیارے ہاتھوں میں کچھ اتنا ہو رہا ہے تمہارے پاس کچھ ہے اس کی آپ کا توشا دان میں تھوڑی سی فجوریں اور فرما لیا میں نے حاضر کر دی وہ ٹوٹل اکیس ٹوینٹی ون اکیس کھجوریں تھی پیارے علیہ السلام نے اس پر اپنا دستے مبارک رکھا دعا مانگی جی۔ پھر فرمایا دس لوگوں کو بلاؤ بھوکے ہیں نا بلاؤ دس لوگوں کو میں نے بلایا وہ آئے پیٹ بھر کر کھجورے کھائی اور چلے گئے میرے آقا نے فرمایا اور دس کو بلاؤ پھر دس آئے وہ وعلیکم السلام آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ہم سارے گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں میرے بھائی کی شادی کو چار سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے پلیز روحانی علاج عطا فرما دیں اور دعا بھی کر دیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن کو جلد کی پرابلم ہے جلد پر دانے ہیں اس کے لیے دعا اور روحانی علاج عطا فرما دیں اور نواز شریف کی بھی فرمائش کر رہے ہیں ماشاء اللہ ایک بار تعریف پلیز ناٹ واٹ ریڈ رخ آفتاب ہوں سبحان اللہ فرمائش آپ کی پہنچ چکی ہے ہمارے ماتما تک میں شامل ہو جائیں سلو الحبیب مستعفی